السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر سات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تفور جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے شہیق اور وہ جوش مار رہی ہوگی شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو گدھا پہلی مرتبہ نکالتا ہے یہ بہت ہی بری ترین آواز ہوتی ہے جہنم بھی گدھے کی طرح چیخ اور چلا رہی ہوگی اور آگ پر رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی دیکھا ہے کبھی آگ کے اوپر جب سالن رکھا ہو تو کیسے اس کے اندر بلبلے پھوٹ رہے ہوتے ہیں کیسے اس کے اندر پانی ابل رہا ہوتا ہے اور کیسے اس کے نیچے آگ بھڑ بھڑ کر کے جل رہی ہوتی ہے جہنم بھی اسی کی طرح بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بھڑک رہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے